عبداللہ بن تاؤس نے اپنے والد تاؤس بن کیسان سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کی انہوں نے فرمایا جاہلیت میں لوگوں کا خیال تھا کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا زمین میں سب سے برا کام ہے اور وہ لوگ محرم کے مہینے کو سفر بنا لیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے جب اونٹوں کا پیٹ کا زخم مندمل ہو جائے یعنی مسافروں کا نشان قدم مٹ جائے اور سفر یعنی اصل میں محرم گزر جائے تو عمرہ والے کے لیے عمرہ کرنا جائز ہے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کے ساتھ چار ذی الحج کی صبح کو حج کا تلبیہ پکارتے ہوئے مکہ پہنچے اور ان یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو حکم دیا کہ اپنے حج کی نیت کو عمرے میں بدل دیں یہ بات ان صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پر بڑی کراں تھی سب نے بیک زبان کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی حلت ہے یعنی احرام کا خاتمہ ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکمل حلت صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو